بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم ربش علی صدری ویسر علی عمری وحل القتم السانی یف قولی کو چھبیس اپریل دو ہزار پندرہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ارتھ کویک آیا تھا جس کے جھٹکے دلی بھی محسوس کیے گئے اس کا ایپی سینٹر جو تھا وہ نیپال تھا تو نیپال میں کافی تباہی ہوئی اور انڈیا کے بھی بعض علاقوں میں کافی تباہی ہوئی یو پی میں بہار میں تو آج جو نیوز آئی ہے اخبارات میں تو اس کے انہوں نے یہ ٹائٹل لگایا ہے ہمالین ٹریجڈی ہمالین ٹریجڈی اس کو میں نے پڑھا تو میرے مائنڈ میں آیا کہ اگر مشکو ٹائٹل بنانا ہو تو شاید میں کہوں گا احمالین وارننگ احمالین وارننگ کیونکہ دیکھیے ارتھ کویک یا اس طرح کے اور جو آفتیں آتی ہیں وہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں تو خدا کی طرف سے یہ وارننگ ہے نیپال کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے اس معاملے میں نیپال تو ایک پانچ آف ریفرنس بن گیا وہ حرکت میں یہ ساری دنیا کے لیے وارننگ ہے پھر میں سوچا کہ وارننگ کس بات کی وارننگ کس بات کی تو میں سوچا کہ آج اگر آپ دنیا کا سروے کریں لوگوں کا تو آپ گے کہ ہر آدمی ہر آدمی کا ایک ہی ریلیجن ہے وہ ہے پروفیشنلزم پیسہ کمانا کوئی جاب میں ہے کوئی بزنس میں ہے کوئی اور کسی پروفیشن میں ہے یہی ہے جب ایک آدمی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں تو اس کے ماں باپ پیدا ہوتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کس پروفیشن کے لیے ٹرین کرنا چاہیے انجینئرنگ کے لیے ڈاکٹر کے لیے کس کے لیے تو اسی کے لحاظ سے اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کل لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے صرف ایک ہی گول ہے یہ دنیا جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں یہاں وہ ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لیں بس مٹیریل سینس میں تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف یہ وارننگ ہے کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے لوگوں نے اپنی جو دنیا بنائی ہے جو اپنے مال کھڑ کیے ہیں اس پر پہلی عزت پڑتی ہے وہ گر پڑتے ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں اس میں انسان بھی اس کی عزت آ جاتے ہیں تو اس پر سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے تاکہ انسان کی غفلت کو توڑا جائے انسان کی غفلت توڑا جائے کہ جس دنیا کو تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کو بنانا یہی میرا سول پرپز ہے وہ دنیا کتنی کمزور ہے زلزلے کا جھٹکا اس کو توڑ دیتا ہے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں چاہے فلڈ ہو چاہے ارتھکویک ہو یا آدھی ہو یہ وارننگ ہوتے ہیں وارننگ یہ کوئی کسی پر عذاب نہیں ہوتا ہے یہ سوچنا کہ فلاں پر عذاب ہے یہ غلط ہے یہ وارننگ ہوتے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ یہ جس کو ہم سمجھ رکھا میں نے گول وہ گول نہیں ہو سکتا جس کو میں نے گول بنا رکھا ہے وہ گول نہیں ہو سکتا پھر گول کیا ہے جب یہ مائنڈ میں سوال آئے گا تو آدمی کیا کرے گا اسٹڈی کرے گا وہ سوچے گا وہ ریفلیکٹ کرے گا یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے گا اس نے اس نظریے تک جس کو ہم آخرت کرتے ہیں تو آخرت اور جو نظریہ ہے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے لحاظ سے ہر انسان کا ایک ہی گول ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو جنتی پرسنالٹی بنانا اپنے اندر کیونکہ موت کے بعد جو انسان کے لیے جو ہونے والا ہے وہ یہی کہ وہ جنت کے لیے ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں اگر وہ جنت کے لیے ڈیزرو کرتا ہے تو جنت جائے گا وہ نہیں تو وہ کسی یونیورسل لیڈر بھی ڈال دیا جائے گا پھر میں سوچا کہ یہ کانسیپٹ ہی بالکل ختم ہے مذہبی لوگوں میں بھی مذہبی لوگوں کو بھی ختم ہے جیسے مذہبی لوگوں کو میں نے سوچا تو وہ کچھ ریچول سمجھ رکھا انہوں نے کہ یہ ریچول کرتے رہو تو جنت جنت ملے گی ان کو جنت میں آپ کے پرسادی میں کوئی تعلق نہیں ہے کچھ ریچولس کرو اور جنت مل جائے گی جیسے ایک بار میں پارک میں تھا وہاں کو مسلمان آئے کچھ اس میں کچھ نوجوان بھی تھے تو وہ لگے لیفٹ سائڈ چلنے کیونکہ روڈ پر وہ آتا تھا ان کو لیفٹ میں کیپ لیفٹ کے اصول پر چلیں شاید جو ٹوبی والا تھا اور داڑھی والا تھا اس نے کیا کہا الٹے ہاتھ کہاں جا رہے ہو الٹے ہاتھ کہاں جا رہے ہو کیا تم کو جنت مل جانا ہے سیدھے ہاتھ چلو سیدھے ہاتھ چلنے میں جنت ملے گی کیا اس کے نزدیک جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ آدمی دائیں ہاتھ میں چلے بائیں ہاتھ میں چلے اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں ریچول ٹائپ کی حتیٰ کہ عبادت کو بھی لوگوں نے ریچول بنا دیا ہے form of set of ritual ایک فارم ہے کچھ ریچولس ہیں ایک ڈریس ہے ایک آئیڈینٹی ہے کہ ایسی ٹوپی ہو ایسا کپڑا ہو تو بس اس کی جنت پکی ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مٹیریلسٹ ہیں وہ بھی بے خبر ہیں کہ صحیح گول کیا ہونا چاہیے اور جو سوکار مذہبی ہیں وہ بھی نہیں جانتے گول ہمارا کیا ہے کچھ ریچول لے رکھا انہوں نے سوچتے کسی ماحول کامیابی ہے دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ زال کا جزا و متقہ جو اپنا تذکیہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے تشکیہ کے معنی کیا ہے یعنی تعمیر شخصیت پرسنالٹی کو بنانا اپنی پرسنالٹی کو بنانا تو اس دنیا میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس کو طرح طرح کے تجربے ہوتے ہیں ان سب کے بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے رہنا ہے کرتے رہنا کرتے رہنا جیسے کہ میں یہ مثال دیتا ہوں میں کل بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے جس کو میں کہتا ہوں اسپرچل کارڈر تو اوپر سے ایک پتی آ کے گری پتی آج کل پتیاں بہت گر رہی ادھر ادھر تو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کو تو مجھے بہت ہی خوبصورت معلوم ہوئی تو دیر تک اس کو دیکھتا رہا پھر میں سوچا کہ کیا میں ایسی ایک پتی بنا سکتا ہوں کیا میں ایسی ایک پتی بنا سکتا ہوں تو جواب ملا کہ نہیں کیا دوسرا کوئی انسان بنا سکتا ہے کیا کوئی فیکٹری بنا سکتی ہے کوئی ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے جواب ملا کہ نہیں تو اس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن اس سے میں نے ڈسکور کیا کریٹر کو کہ میں نے نہیں بنایا تو کسے بنایا وہ کریٹر ہے تو اس طرح سے روزانہ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں آپ سچائی کو ڈسکور کرتے رہیں اس سے آپ کو اسپرچل فوڈ ملے گی اس سے آپ کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوگا اس طرح آپ کی پرسنالٹی بنتی رہے گی بنتی رہے گی بنتی رہے گی اسی کو کہا گیا ہے مذکا شخصیت مذکا شخصیت یعنی وہ شخصیت جس کا تج کیا ہوا ہو پورے فارٹ پرسنالٹی تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جس کو چاہے طوفان ہو چاہے فلڈ ہو چاہے ارتھکویک ہو یا اور کوئی چیز ہو وہ وارننگ ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ تم تم کیا کر رہے ہو ساتھ تو کیا کر رہا ہے کس چیز کو تم نے اپنے گول بنا رکھا ہے گول تو آخرت ہے گول تو پیراڈائز ہے گول تو اپنی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہے اس کی وارننگ جو کہتے ہیں تمبی یا یعنی انتباہ لیکن کوئی اس طرح کے واقعات کو اس معنی میں نہیں لیتا کوئی لوگ تو رکھتے ہیں کہ نیچرل نیچرل کلیمٹی کا معاملہ یہ ہے کچھ لوگ جو مذہبی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں واقع ہوا ہے سمجھتے ہیں اتنا عذاب آیا ہے دونوں باتیں غلط ہیں وہ نیچرل کلیمٹی کی بات نہیں ہے وہ نیچرل وارننگ کی بات ہے اور جہاں پر آیا ہے وہ صرف ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے ایسا ہی کہ اس پر عذاب آیا ہوا دیکھیے عذاب ہو یا ثواب ہو دونوں آخرت ملنے والے دنیا میں نہیں دنیا میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے دنیا میں وارننگ ہے انتباہ ہے تو مذہبی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جہاں آیا ہے اس کے پاس عذاب آیا یہ بھی غلط ہے اور جو غیر مذہبی لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل آفت ہے وہ بھی غلط ہے دیکھیے اس دنیا کو ایک ہستی چلا رہی ہے ایسا نہیں کہ خود خود دنیا چلی جا رہی ہے اتنی بڑی دنیا اب خود خود کر چلے گی جیسے گلیکسی ہیں گلیکسی میں بلین بلین ستارے ہیں اور سب موو کر رہے ہیں اور ٹکراؤ نہیں ہوتا تو اگر کوئی چلانے والا نہ ہو کوئی مینج کرنے والا نہ ہو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو تو ضرور ٹکرا ہوگا ضرور ٹکرا ہوگا ایسی ہر چیز ہر چیز کو آپ دیکھیے کسی بھی چیز کو عجیب غریب اس کے اندر فنکاری ہوگی عجیب غریب اس کے اندر ڈیزائن ہوگی تو کیسے ہو ایسا ہو گیا کیسے ایسا ہو گیا تو ہر چیز میں آپ دریافت کرتے ہیں خدا کو پھر اور سوچتے ہیں تو ہر چیز میں آپ دریافت کرتے ہیں جنت کو پھر اور سوچتے ہیں تو ہر چیز میں آپ کو ایک فوڈ ملتا ہے فوڈ جس سے آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں یہ ہے زندگی کا صحیح رول یہ ہے زندگی کا صحیح رول بس جو کتابیں لکھی گئی ہیں خدا اور جنت پر وہ بھی صحیح ڈائریکشن میں صحیح دہرائی نہیں دیتی بس خدا پہ کتابیں ہیں تو وہ کیا ہے خدا کے دیدار کرو یہ کرو وہ کرو تو خدا کا دیدار ہو جائے گا یہ بھی غلط ہے کیونکہ خدا کا دیدار اس دنیا میں ہونے والا نہیں ہے خدا کا دیدار اس دنیا میں ہونے والا نہیں ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو تو خدا کا دیدار ہو جائے گا دے آر لونگ ان فالسوڈ ریئلٹی میں نہیں جیتے وہ فالسوڈ میں جیتے ایسے کچھ لوگ ہیں وہ بس ایک ریچول کے طور پر خدا کو مانتے ہیں وقول کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لونگ گارڈ کو ماننا اگر آپ لونگ گارڈ کو مانیں تب وہ آپ کی زندگی میں کوئی کوئی درجہ حاصل کرے گا تب وہ آپ کی زندگی کو شیپ کرے گا لونگ گاڈ کا جو کانسپٹ ہے وہ آپ کو ہلائے گا وہ آپ کا گائیڈ بن جائے گا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لونگ گاڈ کا جو کانسپٹ ہے ہائی القیوم ہو الحی القیوم وہ کانشیسلی کوئی جانتا نہیں بس ریچوئل اس میں جانتے یہ معاملہ جنت کا ہے کہ جنت کو بس عقیدہ کے طور باندھتے ہیں لیکن جنت کیسے ملے گی سوچتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے مسلم فیملی میں ہماری جنت ہے ہم نے دائیں ہاتھ سے پانی پی لیا تو جنت ہے ایسی کچھ چیزیں ریچ ٹائپ جائے تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ خود کسی کو اختیار کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ جو ڈیلی لائف ہماری ہے ڈیلی لائف اس میں جو طرح طرح کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں جو طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں ان سب سے آپ کو ایک فوڈ لینا ہے ایک رسک لینا ہے اس سے اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے اس سے اپنی پرسنالٹی کو بلانا ہے فوڈ کے ہزاروں قسمیں جیسے آپ کو کسی نے ایسی بات کہی کہ آپ افینڈ ہو گئے آپ کو غصہ آ گیا آپ کو ہیٹ پیدا ہو گیا اس وقت آپ نے اپنے جذبات کو مینج کیا اپنے کو کنٹرول میں رکھا پھر سوچا اور اپنے نگیٹو تھاٹ کو پازیٹو تھاٹ پہ کنورٹ کیا یہ ہے رسک جنرل تو آپ نے جنرل کا ایک رسک حاصل کیا آپ نے جنت کا ایکس حاصل کیا تو آپ کو مت یہ کہوں گا کہ جو آدمی آپ کو غصہ دلائے وہ آپ کا موشن ہے وہ آپ کا بل فیکٹر ہے کیونکہ اگر غصہ نہ دلائے کوئی تو آپ کیسے آرٹ آف اینگر مینجمنٹ کا تجربہ کریں گے اگر کوئی آپ کو غصہ نہ دلائے تو کیسے آپ تجربہ کریں گے آرٹ آف اینگر مینجمنٹ کا اور کس سے وہ وہ رسک رکھا ہوا ہے غصے کو یعنی غصے کو پی جانے میں غصے کو ضبط کرنے میں وہ رسک کیسے ملے گا تو یاد رکھیے وہی آدمی آپ کا موسم نہیں ہے جو آپ کو سچ مچ کچھ دے وہ آدمی آپ کا موسم ہے جو آپ سے کچھ چھیڑنے کی کوشش کرے وہی آدمی آپ کا موشن نہیں ہے جو آپ کو خوش کرنے والی باتیں کرے وہ بھی آپ کو موسم ہے جو آپ کو غصہ دلائے جو آفینڈ کرے آپ کو کیونکہ آپ کو وہ موقع دیتا ہے کہ آپ ایک جنت کا ایک حص اس وقت دریافت کریں اور اس کو اپنے غذا بنائیں اس کا اپنے اندر جنت والی پرسنالٹی ڈیولپ کریں اس سوچ کے ساتھ دنیا بنانا اس طرح کے واقعات جو ہے اس کو میں وارننگ اس لیے کرا ہوں وارننگ کہ وہ بتاتے ہیں کہ جس سوچ کے ساتھ تم جی رہے ہو وہ سوچ صحیح نہیں ہے آج نیپال میں ہوا کہیں ہوگا کہیں ہوگا تو کسی پر وہ عذاب نہیں ہوتا کسی پر نہیں وہ تو ایک پانچ آپریشن ہوتا ہے جس کو لے کر ہم سوچیں اور اس کا وقت لیں ابھی یہ جب میں اٹھایا اس کو تو میں سوچا کیا اس میٹل کو بنا سکتا ہوں یہ میٹل سے یہ بنا ہے تو کیا میں اس میٹل کو کریٹ کر سکتا ہوں جس نے یہ بنایا اسے کریٹ نہیں کیا اس نے تو اس کو ایک شیپ دیا شیپ تو میرے دل نے کہا کہ میں تو یہ میٹل کریٹ نہیں کر سکتا تو جب آپ یہ کوشچن کریں گے تب آپ ایک چیز ڈسکور کریں گے کہ اگر میں کریٹر نہیں ہوں تو کوئی تو کریٹر ہونا چاہیے اس کا کوئی ہونا چاہیے تو جب آپ اس کو ڈسکور کریں گے تو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا دیکھیے میں ایک ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو دریافت کرنا خدا کو ڈسکور کرنا ابدائی طور پر ہوتا ہے ریسل سے یعنی آپ ریزن کو استعمال کر کے جیسے ریزن کو استعمال کرنا ہے کہ بٹر کس نے بنایا میں نے بنایا تو کوئی دوسرا بنانے والا ہے یہ ہے ریشنل ڈسکوری لیکن ریشنل ڈسکوری جو ہے اپنے آپ میں وہ کنوکشن نہیں بنتی وہ ایک قسم کی ٹیکنیکل ڈسکوری ہے اور جبکہ مطلوب یہ ہے کہ آپ کی ڈسکوری آپ کا یقین بن جائے یقین کنوکشن بن جائے تو خدا کو ٹیکنیکل طور پر جان لینا یہ کافی نہیں ہے ضرورت ہے کہ اس پہ آپ کنوکشن ہو پھر اور بڑھ کر آپ کو خدا سے محبت ہو خدا سے خوف ہو تو یہ دوسرا جو یعنی ڈسکوری آف گاڈ کا ایک پہلا درجہ ہوا ایک دوسرا درجہ ہوا ڈسکوری آف گاڈ کا پہلا درجہ یہ کہ آپ کی عقل نے آپ کے ریزن نے کوئی ایسی بات پیش آئی کہ اس میں آپ کو اس کو دریافت کر لیا لیکن اس کے بعد کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن ایک ہے ریزن ایک ہے انٹیوشن تو ریزن پہلے ریشنل لیول پر دریافت کرتی ہے ریشنل لیول پر دریافت کرتی ہے لیکن اس کے فورا بعد کیا ہوتا ہے یعنی according to the law of nature intuition کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں یہ بہت عجیب بات ہے جیسے ہی آپ نے ریزن کے لیول پر کس چیز کو دریافت کیا اللہ کے وجود کو دریافت کیا تو بات وہیں رکے گی نہیں اس کے فوراً بعد یہ ہوگا کہ آپ کے اندر انٹیوشن کا بات ہے انٹیوشن کے والی جو چیز ہے فوراً اس کی کھڑکیاں کھل جائیں گی فور اور جب انٹیشن کی کرکیا کھل جائیں گی اور آپ کا وہ رسک انٹیشن داخل ہوگا وہاں سے پھر وہ کنیکشن بن جائے گا یعنی یقین جو ہے یقین وہ انٹیوشن کا یعنی پروڈکٹ ہے کہیے یا اس کا نتیجہ ہے تو ریزن آپ کو مولوباد سطح پر آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں کوئی کریٹر ہے لیکن ایک بہت زبردست میکینزم ہے آپ کے اندر بہت بہت میکینزم ہے جس میں دونوں انٹر ہیں ہیں یعنی ریزن اور انٹیوشن دونوں انٹر ہیں جیسے ہی ریزن کے سطح پر آپ کو ڈسکوری ہوئی فوراً ہی انٹیشن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی آٹومیٹک طور پر اور پھر وہاں سے شروع ہوگا سفر کنوکشن کا یقین کا یعنی پہلا سفر تھا دریافت کا جو ہے سفر ہوگا یقین کا کنوکشن کا پھر دونوں سفر ختم نہ کہنے ہوتے ریزن کے سطح ڈسکوری برابر ہوتی رہتی جیسے میں نے کل پتی سے ڈسکور کیا آج میں نے کور سے ڈسکور کیا ایسے نیوبرس آئٹم ہے تو ہر آئٹم سے آپ کو ایک ڈسکوری ہوتی رہے گی اسی طرح ایسے نیوبرس آئٹم ہے جس سے آپ کے نیوٹریشن کو فوڈ ملتا ہے پھر یقین بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا یہی ہے سفر جنت یہی سفر جنت ہے تو سچ پوچھے تو یہ آفات جو آتی ہے آفات وارننگ ہوتی ہیں بتانے کے لیے کہ تم اصل جو سفر وہ تو کر ہی دے رہے ہو اصل جو کام ہے وہ تو اس میں تم اپنے آپ کو انگیج ہی نہیں کیا تو عجیب بات ہے کہ روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں آدھی آ گئی پھر آج یا بھوچال آ گیا جگہ سونامی آ گیا بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن اس کو یعنی صحیح طریقے سے ہم لیتے نہیں لیتے ہیں اس کے اندر رسک جو ہے اس کے اندر فوڈ جو ہے وہ بھی ہم کو ملتا نہیں وہ ہم کو ملتا نہیں تو یہ سب سے بڑی معلومی ہے کیونکہ دیکھیے قرآن یہ ثابت ہے کہ صرف مزکہ شخصیت ہی جنت میں جائے گی زال کا جزا منتخب کا صرف مذکا شخصیت بھی ہی جنت میں جائے گی تو مذکا شخصیت جو ہے کیسے بنتی ہے اس طرح بنتی ہے وہ کسی ادھیری کوشی میں بیٹھ کر نہیں بنتی وہ تجربات کے دوران مشاہدات کے دوران مطالعے کے دوران سوچنے کے دوران طرح طرح کے آئٹم ملتے رہتے ہیں آپ کو اس آئٹم کے ذریعے وہ شخصیت بنتی رہتی ہے تو اس طرح کے واقعات ایک وارننگ ہوتے ہیں سوچنے کے لیے کہ کیا میں رائٹ پر ہوں کیا میں صحیح شفتے سے چل رہا ہوں کہ جب سفر ختم ہو تو مجھے جنت مل جائے کیا میری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گاڈ اور یا جنت ہیں اس کو سوچنے کے لیے اس کو سوچنے کے لیے لیکن سارے واقعات ہوتے ہیں انسان سوچتا نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اناس و نیام ہزا ماتو ان تب لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب جا گئے تو میں نے اپنے متعلق جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کسی ایکسٹرنل ریچولس کو ادا کرنے سے نہیں ملتی ہم سے باہر کوئی واقعہ ہم کر دیتے ہیں اس کو نہیں ملتی ہم خود اپنی پرسنالٹی اپنی شخصیت کو کیسا بنا رہے ہیں اس سے تعلق ہے جنت کا تو جس طرح سے مٹیریل گول کے لیے لوگ زندگی بھر محنتیں کرتے ہیں تب انہیں کوئی ترقی ملتی ہے ایسی اسپرچل گول کا معاملہ بھی ہے یعنی مٹیریل گول کے لیے ایک کنٹینیوس اسٹرگل چاہیے کنٹینیوس اسٹرگل تب وہ مٹیریل گول آپ کو ملتا ہے ایسی اسپرچل گول کے لیے بھی ایک کنٹینیوس اسٹرگل چاہیے تب وہ آپ کو وہ گول پر پہنچ پائیں گے کل جب ایک آیا تھا تو میں اپنے کمرے میں تھا اس وقت ماریا سے کچھ میں لکھوا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کچھ اب نارمل ہو رہا ہے لیکن میں پکڑ نہیں پایا پھر ماریا نے کہا یہ تو ارتھکویک ہے تب میں سمجھ آیا کہ تو ارتھکویک ہے تو گیا کہ جب ارتھکویک کا شاک آیا میرے کمرے میں اس وقت میں پیپر بائنڈ نہیں تھا کہ جلدی سے میں جان لوں کہ ہے مجھے کچھ دیر لگی اس کے جاننے میں تو آپ کو ہر لمحہ بالکل پریپیئرڈ بائنڈ کے ساتھ رہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسی بات پیش آئے تو جلدی سے آپ جان لیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے بے خبری میں نہ رہیں پھر جو جتنا جھٹکا یہاں تھا دلی میں وہ تو بہت ہی کم تھا زیادہ بڑا جھٹکا تو نیپال میں تھا آپ جانتے ہیں کہ کھٹواڑوں کے تقریباً تیس کلو میٹر دور اس کا اے پی سینٹر تھا وہاں بہت تباہی ہوئی بہت گھر گر گئے زمین پھٹ گئی پانی نکل آیا لوگ مر گئے جو تازہ اطلاع اس کے مطابق تقریباً دو ہزار آدمی مر گئے لیکن میں سوچتا ہوں کبھی بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ ملبہ پڑا ہوا ہے ملبے سے نکلیں گے لوگ اور زخمی لوگ تو بہت ہیں زخمی لوگ بہت زیادہ ہیں تو دیکھیے یہ میڈیا کی بات ہے کہ ہم فوری نہیں جان پائے کہ وہاں کتنا سخت ہوا ہے پہلے زمانے میں یہ کوئی جان نہیں پاتا تھا جیسے میں اپنے گاؤں میں تھا میں بچپن میں تو وہاں پہ پہلی بار جو میں نے زردری کا تجربہ کیا تھا وہاں پہ تو چیزیں ہلنے لگی تو وہاں بھی میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہو رہا ہے تو کسی نے بتایا کہ تو یہ تو ارتھ کوئک ہے لیکن وہاں جو ہمارے جہاں میں تھا وہاں پر آدم گڑھ میں وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اس وقت میں چھوٹا تھا میں جانتا بھی نہیں تھا کہ ہوتا ہے اب وہ بھی اگر بہت نیچے ہو تو کم نقصان ہوگا اوپر ہو زیادہ نقصان ہوگا یہ سب باتیں اس وقت میں نہیں جانتا تھا تو اگرچہ وہ واقعہ گزرا لیکن میں اسے کوئی بس لیسن نہیں لے سکا اب جب باتیں میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ماڈرن جو میڈیا ہے اس کی وجہ سے فون کے فوٹا پتہ چل گیا آپ کو کہ اس کا مرکز تو ماں تھا نیپال ہوا یہ نقصان ہوا وہ نقصان ہوا پہلے زمانے میں تو ہم سمجھتے کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو گیا اب سبق لینے کے لیے زیادہ بڑے آئٹم ملنے لگے ہم جیسا کہ میں نے کیا جب آلو میں تھا اور وہاں پر ارتھ کو کہا تھا تو تھوڑا سا ہل گیا تھا کچھ تو اس سے میں نے کوئی بڑا سبق نہیں لیا مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ کہیں اور بڑا نقصان ہوا ہے وہ مجھے پتا نہیں تھا اب تو آپ کو فوراً کے فوراً پتا ہو جاتا ہے with with in in minute minute پہ پتا ہو جاتا ہے کتنا نقصان ہوا اور کہاں اس کا سینٹر تھا تو اللہ تعالیٰ نے سبق لینے کو بہت آسان بنا دیا اب واقعہ ہو تو فون سبق لے سکتے ہیں آپ تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو متربع کریں آپ کو جگائیں آپ کو تیار کریں کہ آپ اس میں جو سبق کا پہلو ہے اس کو حاصل کریں آپ اس وقت سے اپنی پرسنالٹی کی تعمیر کریں تو جنت میں وہ انسان جائے گا جس اپنا تسکیہ کر کے اپنے مذکر شخصیت بنائی یعنی ایک پریپیئرڈ پرسنالٹی ایک تیار شدہ شخصیت ایسا نہیں کہ کچھ آپ نے اپنے سے باہر کوئی کام کر دیا مجھے دائیں ہاتھ سے پانی پی لیا تو جنت میں چلے گئے ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی چیز تو اس سے پہلے آپ کو مائنڈ کو اسٹرائک کرتی ہے وہ چیز کیونکہ مائنڈ ہے جو پرسادی بناتا ہے ہاتھ پاؤں سے پرسادی نہیں بنتی تو کوئی چیز آپ کو مائنڈ کو اسٹرائک کرتی ہے تو آپ سوچتے ہیں جب سوچتے ہیں تو پھر اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں کسی اسپیچ لیسن میں پھر وہ آپ کے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کرتی ہے یہ عمل جاری رہتا ہے جا رہا جاتا کہ آپ ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بن جاتے ہیں ایک مطلب کا شخصیت ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا جنت ہے کہاں اور یہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت اگر ہے تو وہ کہاں ہے وہ تو دیکھیے پہلے زمانے میں بھی اس وقت سوال کرتے تھے لوگ کیونکہ پہلے زمانے میں یہ سوال جو ہے بہت زیادہ یعنی لگتا تھا ریلیونٹ کوشچن تھا اب یہ کوشچن ریلیونٹ نہیں رہا پہلے زمانے میں یہ کوشچن ایک بظاہر ایک ریلیونٹ کوشچن لگتا تھا کہ جنت ہے تو کہاں ہے اب تو یہ سائنس نے بتایا ہے کہ جو سائنس کے ذریعے جو جو آبزرویشن کیا جاتا ہے اس نے بتایا کہ یونیورس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ تو ڈارک واٹر ہے یہ یعنی وہ دکھائی نہیں دیتا یونیورس کا ریٹیولی چھوٹا پارٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے کوئی بیس وائی ٹیلیسکوپ ہو تب بھی کتنی پاورفل ٹیلیسکوپ ہو وہ پورے یونیورس کو نہیں دکھاتی ایک چھوٹے سے پارٹ کو دکھاتی ہے تو جب یہ یہ پروو ہو گیا کہ یونیورس کا بڑا حصہ ڈارک واٹر ہے دکھائی نہیں دیتا تو یہ سوال ریلیونٹ ہی رہا جب یہ پتا نہیں تھا آدمی سے ہوتا تھا سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تب بظاہر یہ کوشچن ریلیونٹ مار ہوتا تھا اب تو ریلیونٹ ہی نہیں رہا وہ اب یہ کوشچن ریلیونٹ نہیں رہا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک فتنا ہے کہ انیسسری کوشچن میں آدمی اپنے کو الجھائے انیسری کوشچن مثلا دو اس میں بحث ہوئی کہ جنت جو ہے وہ مالدی ہے کہ روحانی ہے مالدی ہے کہ روحانی ہے اب یہ انیسری کوشچن ہے جو چیز بیان اور کمپریہشن ہو اس کے بعد سوال ہی ریلیونٹ ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ روحانی ہے تو اس طرح کے جو کوشچن کرتے ہیں لوگ وہ سچ پوچھے تو وہ ڈیویشن ہوتا ہے یہ ڈیویٹڈ تھنکنگ کرتی ہے غیر ضروری سوالات میں آپ نے کو جھانا غیر ضروری سوالات میں آپ کو جانا جیسے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب حدیث رہتا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس وقت اس کی جنت و جہنم اس کو مل جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مرا ہے دس ہزار سال پہلے ایک آدمی مرتا ہے آج اور سیم دونوں کا ریکارڈ ہوتا ہے پشکوانی کی وہ جو آدمی دس ہزار سال پہلے بھرا وہ دس ہزار سال زیادہ اس نے انعام کو انجوائے کیا اگر سزا ملی تو زیادہ اور جو بات کو مرا اس نے کم انجوائے کیا اور اگر وہ سزا ملی تو وہی کم سزا ملی اس کو تو یہ سب کیا ہے یہ کنفیوژن ہے انیسری کوشچن یہ سب کوشچن انسری کوشچن تو دیکھیے اپنی تھنکنگ کو رائٹ وے میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کون سی سوچ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے کون سی ریلیونٹ ہے کون سی ماد یعنی کون سی سوچ جو ہے وہ رائٹ سوچ ہے کون سی رانگ سوچ ہے اگر یہ بات نہ جانیں گے تو پھٹک جائیں گے آپ ریلیونٹ اور ریلیونٹ کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے ریلیونٹ اور ریلیونٹ کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے بنا تو پھٹک جائے گا جیسے ہی جو آج کوئک آیا ہے آپ اس کی ایک ان کے اوپر عذاب آیا ہے وہاں پر ٹورسٹ آتے تھے وہاں پر بہت نیورٹی تھی وہاں پر یہ تھا وہ تھا یہ ارریلیونٹ بات ہے عذاب اس دنیا میں نے نہیں آ سکتا عذاب کا تعلق آخرت سے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ کسی معاملے میں رائٹ وے آف تھنکنگ کیا ہے کسی معاملے میں رائٹ وے آف تھنکنگ کیا ہے اگر یہ نہیں جانیں گے تو صحیح رسک آپ کو نہیں ملے گا صحیح رسک نہیں ملے گا آپ فی واقعات پیش آئیں گے تجربات ہوں گے آپ اسٹڈی کریں گے آبزرویشن کریں گے اور اس کے درمیان آپ کو بہت سے آئٹم آئیں گے آپ کو مائنڈ میں لیکن چونکہ آپ ریلیونٹ اور ان ریلیونٹ کا فرق نہیں سمجھتے تو کسی بھی اس بولے جائیں گے کسی بھی سوال میں ٹائم ویسٹ کریں گے تو جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے لیے رائٹ آف تھنکنگ یا رائٹ گول بنائے اپنا اس کا یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اس کے لیے کون سا ریلیونٹ کوشچن ہے کون سا ریلیونٹ کوشچن ہے جانے قرآن میں ہے کہ خیر اپنی کثیر بن نجواؤ لوگوں کی باتوں میں اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی خیر نہیں ہوتا خام خائی باتیں خام خواہ کی باتیں اسی طرح دیکھیے ایک بہت ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان کو اپنی حد ڈالنا چاہیے اپنی حد یہ ایک سیٹرک بات ہے کہ آدمی ہر چیز میں جمپ کر دے اپنی حد نہ جانے کیونکہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے اعلان کیا ان کو خلافت عرضی حاصل رہے گی ان کو تو انسان نے جب یہ انسان کے بارے میں اعلان ہوا تو شیطان نے فوراً کوشچن کر دیا کہ وہ تو مٹی سے بنا میں آپ سے بناؤں میں زیادہ مستحق ہوں تو وہ ڈیریلمنٹ ہوگا اس سوچ کا اپنی حد کو نہیں جانا اس نے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی انٹلیکچل جرنی کو ڈیریل ہونے دیں اپنی حد کو جانیں حد پر ٹھہرنا سیکھیں ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے سیٹن جو تھا بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا کیونکہ اس کی ذہانت سے اس کو کچھ ملا نہیں کیونکہ پہلے دن وہ ڈیریجمنٹ ہوگا اس کا تو اس کے حصے میں کیا آیا لوگوں کو بکانا بکانا بکانا کوئی پازیٹو چیز اس کو نہیں ملی تو زندگی کا معاملہ بہت سوچنے کا معاملہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح انداز میں سوچنا جانیں رائٹ اینگل کی چیزوں کو دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ we are starting with question answer session now I request our online viewers to please send in the question on info at C P S global dot O R G Maulana یہ پہلا سوال آیا ہے مولانا اقبال امری صاحب کا چینئی سے یہ لکھتے ہیں بلیف اور ریئلائزیشن میں کیا فرق ہے صرف بلیف کافی ہے اچھا، یعنی عقیدہ اور معرفت تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق ہے عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ مان لیں لیکن دوسری کے لیے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں چیزوں کو ریزن آؤٹ کریں تب اس میں یقین آئے گا آپ کو عقیدہ میں ضروری نہیں کہ آپ کے اندر گہرا کنوکشن ہو گہرا یقین ہو جبکہ اصل مطلوب ہے یقین گہرا یقین تو عقیدہ اور معرفت یا بلیف اور ریلیشن میں یہ فرق ہے کہ عقیدہ صرف مان لینے کا نام ہے مثلا آپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو آپ عقیدہ حاصل ہو گیا لیکن سوچتے سوچتے آپ اس کو اتنا زیادہ اپنے دل میں بٹھائیں تو اپنے عقل میں اتنا زیادہ بٹھائیں کہ آپ کو گھر یقین ہو جائے تب وہ بنتی ہے معرفت یا ریئلائزیشن یہ مسئلہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو معرفت تک پہنچائے اپنے عقیدے کو معرفت تک پہنچائے یہ آپ کا اپنا ہر آدمی کا اپنا اپنی کوشش ہوتا ہے اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دہلی سے people are so engrossed in their worldly activities that even an earthquake of seven point eight intensity does not jolt them out of their forgetfulness, then how can we succeed in making them realize the importance of personality development, which alone can lead them to paradise? دیکھیے ہمیں ماس لیول پر کل پرسوں ایک ساتھ بڑی ملاقات ہوئی اس طرح کی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھیے دعوت کام ہوتا ہے ماس لیول پر دعوت کا کام ماس لیول پہ ہوتا ہے لیکن ریزلٹ جو ہے ریزلٹ وہ انڈیویجل لیول ملتا ہے بات تو آپ سب سے کہیے لیکن صرف کچھ انڈیویجل بھی لے گئے جو آپ کی بات سے اثر لیں اور اپنے اندر کوئی چینج لائیں یہ ہمیشہ ہوا ہے یہ فرق ہمیشہ جانا چاہیے کہ دعوت یا تبلیغ کا کام ہوتا ہے باس لیول پر لیکن ریزلٹ ہمیشہ نکلتا ہے انڈیویجل لیول پر یہ اگر سوچ ہو تو آدمی اس فلم کا تصور سوزن میں نہیں آئے گا نے اگلا کوشچن کیا ہے ڈاکٹر سنجے نے دہلی سے reason and intuition how to decide what is right reason because right may be different for different people دیکھیے ایک ہے سنجیدگی سنسیئرٹی اور ایک ہے بحث کرنا تو جو بحث کرے اس کے حساب سے ٹاٹالوجی آئے گی ٹاٹالوجی کہتے ہیں بحث کرے گا بحث کرے گا بحث کرے گا کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل بات مل جائے گی اس سے وہ دوسرے بات کو ریفیوٹ کر دے تو دیکھیں اس معاملے میں کوئی کمپلسو ریزن نہیں ہے آدمی کو خود جاننا پڑتا ہے کہ کون سی بات مجھے ریزن کے مطابق کون سی ریزن کے مطابق نہیں یہ خود اپنے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ سے آدمی پہنچتا ہے اس بات کو یہ کوئی دو دو چار کی طرح نہیں کہ ہم باہر سے اس کو امپوز کر دیں آدمی مایا تو ملے گا اس کو نہیں تو نہیں ملے گا یہ کہا جاتا ہے کہ مایا تو دیو نہیں تو پتھر تو سچ یہ کہ یہ سیلف ڈسکوری کی بات ہے اور سیلف ڈسکوری ہوتی ہے ہمیشہ سنسیئرٹی جس کے اندر بہت زیادہ ہو تب ہوتی ہے تو بہرحال یہ بات جو ہے باہر سے ہم ان کو دیکھ سکتے دو دو چار کی طرح جو آدمی سنسیئر ہوگا وہ ضرور پہنچ جائے گا وہاں تک دیکھیے سنسیئرٹی ہمیشہ رائٹ وے میں گائڈ کرتی ہے اور سنسیئرٹی نہ ہو تو آدمی بھٹکتا ادھر ادھر مولانا صاحب یہ اگلا کوشچن کیا ہے مولانا اقبال عمری نے چینئی سے مولانا کائناتی یونیورسل پرابلم کو انٹروینشن آف گاڈ ہے ڈسکور کرنے کے بجائے if there is God then why mismanagement like this انسان کیوں سمجھتا ہے مس مینجمنٹ نہیں یہ تو بنی کہا کہ وارننگ ہوتی ہے مس مینجمنٹ وہ تو ساری کائنات میں نیومرس اسٹارس پلانٹ ہے اس کا ٹکرا دیں آپس میں یہ تو بہت ٹائنی واقعہ ہے یعنی بلین ٹریلین میں بھی ایک سے کم ہے یعنی پوری ریورس کے لحاظ دیکھا جائے تو بے شمار واقعات ہیں وہاں یہ سب باتیں نہیں ہیں بہت چھوٹی سی زمین پر ایسا ہوتا ہے تو جو زیادہ more than ninety nine percent جو حصہ ہے یونیورس کا وہاں تو ہر چیز بالکل ٹھیک ہو رہی ہے مور دین نائنٹی پرسینٹ میں اور لیس دین ون پرسینٹ کا جو حصہ ہے وہاں پر ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی تو یہ خدا پر اس سے بلم نہیں آتا یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جو خدا اتنے بڑے پیمانے پر بہت ہی پرسائز میں ہر چیز کو مینج کر رہا ہے وہ ایک چھوٹے سے مقام پر ایسا کیوں اس نے پسند کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وارننگ کے لیے لیسن کے لیے تاکہ انسان جو سو رہا ہے وہ جاگ اٹھے انہوں نے اگلا سوال کیا ہے عمران نے دہلی سے is it permissible to do دعا for people of other faith what should be ours in دعا for them for they good health they joy and they are sick they recover or that they should be guided to the right path دیکھیے دعا جو ہے سب سے پہلے وہ انسان کی اپنی ویل وشنگ خرخائی کا سوت ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر ایک کو کرنا ہے آپ کو اس میں آپ کو فرق نہیں کرنا ہے اپنے اور غیر کا فرق نہیں کرنا ہے پیغبروں نے دعا کی ہر ایک کے لیے برابر تو دعا تو آدمی کے اپنے ویل وشنگ اسپرٹ کا ایک مینیفیسٹیشن ہے خرخائی کا جو جذبہ ہے آدمی کے اندر اس کا ایک اظہار ایک آدمی دعا کرتا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوگا ہر ایک کے لیے ہوگا حتیٰ کہ ایک اینیمل روڈ پر چڑھ ہو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں خدا کی کوئی مل جائے جو بنا پٹی کر دے اس کی تو دعا تو آپ کے خرخائی کے جذبے کا اظہار ہے اس کا ایکسپریشن ہے وہ تو ضرور ہوگی اگر خیر خائی موجود ہے آدمی کے طرح یہ ثابت ہے کہ پیغبروں نے ہر ایک کے لیے دعا کی ہر ایک کے لیے مانا انہیں کا اگلا سوال ہے اف دا پروفیٹ ڈیٹ دعا for people of other faith can you please mention what sort of things he ask for in the دعاز can you please provide some reference دیکھیے پیغبروں کی دعا ہوتی ہے ہدایت کے لیے جیسے پیغمبر نے دعا کے ربے جو قومی فن لے لمن یعنی ان کے جو مدو تھا اسے پتھر مارا تو اس کو دیکھ غصے بنے ہوئے وہ بلکہ دعا کی کہ خدا کو ہدایت دے وہ جانتے نہیں تو پیغبر کی جو دعائیں آئی ہیں قرآن حدیث میں اس سے پتا چلتا کہ پیغبر کی دعائیں مٹیریل چیزوں کے لیے ہوتی تھیں ہدایت کے لیے ہوتی تھی جیسے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں ایک پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے سچائی کا پیغام دیا اور جو مدو تھے ان کے وہ غصہ ہو گیا ان کو پتھر مارا تو خون بہنے گا تو رسول اللہ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ خون ان کے چہرے سے خون بہ رہا ہے لیکن وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں رب قومی فنڈ ہم اللہ انہیں ہدایت دے وہ جانتے نہیں تو جہاں تک میں جانتا ہوں تاغبر کی دعائیں جو ہوتی تھیں ہدایت کے لیے ہوتی تھی مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں ہوتی تھی مولانا ایک کمنٹ آیا ہے مس نغمہ صدیقی کا ڈیلی سے Maulana you are the only person that I have heard who talks of external and internal development which is so true thank you for explaining how to develop a مزکہ پرسنالٹی فار پیراڈائز کیونکہ اس کو میں ابھی عرض کیا کہ ہر چیز میں ایک آئٹم ہوتا ہے رسک یعنی کا آئٹم اسپرچل فوڈ کا آئٹم ہر چیز میں اس کو دریافت کرنا جیسے میں نے مثال دی کہ دیکھیے میٹل ہے یہ ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ میٹل ہے دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ میں سوچنے لگا کہ کیا میں ایسا میٹل کریٹ کر سکتا ہوں یہ اس کا اس کے اندر ایک ایک اور کنٹینٹ تھا اسپرچل کنٹینٹ اس کو لے کر سوچا میں نے تو ہر چیز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو اس کے کنٹینٹ ہوتے ہیں ایک مٹیریل کنٹینٹ ایک اسپرچل کنٹینٹ اس کنٹینٹ کو ڈیپ کرنے سے آدمی کے دست مذہب کا شوقت بنتی ہے یہ اگلا بھی کمنٹ ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا چینئی سے مولانا آج واضح ہوا کہ انسان کو جنتی شخصیت بننے کے لیے دنیا دی گئی ہے نہ کہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے یہ ہمالین وارننگ سے پوری انسانیت کے لیے ایک لیسن ہے ٹھیک ٹھیک یہ اگلا کوشچن آیا ہے ڈاکٹر اقبال پردھان کا دہلی سے قرآن میں جگہ جگہ نبیوں کی قوموں پر عذاب آیا کیا یہ وارننگ تھی یا عذاب دیکھیے نبی کا معاملہ الگ ہے اور یہ جو نیپال میں کا یا کاستک جو واقعات ہوتے رہتے وہ الگ ہے یہ تو صرف وارننگ کے لیے ہوتا ہے لیکن پیغمبر اگر کہیں آتا ہے اب وہ اتمام حجت کی حد تک اس کو دعوت دیتا ہے پھر بھی وہ انکار کرتی ہے کہ پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کے ذریعے اتمام حجت کی حد تک دعوت پہنچانا پھر انکار کرنا اس پر آتا ہے عذاب ایسے تو عذاب نہیں آتا ہماری آپ کی دعوت پر عذاب نہیں آئے گا صرف یہ پیغمبر کے لیے خاص ہے ہم آپ دعوت دیں تو ہم نہیں مانیں گے لوگ تو ان کو عذاب ہو جائے گا تو غلط ہے یہ غلط ہے صرف پیغمبر کے لیے خاص ہے وہ بھی ہر پیغمبر کے لیے ہر پیغمبر کا ایسا نہیں ہو جس حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا آپ نے عراق کو تو وہاں عذاب نہیں آئے کوئی ایسا نہیں ہوا رسول اللہ نے مکہ چھوڑا تو وہاں عذاب نہیں آ گیا حتیٰ کہ حضرت نے چھوڑ دیا تھا اپنے قوم کو تب بھی عذاب نہیں آیا تو عذاب اس طرح کا جس کو آپ کہنے وہ کچھ پیغبروں کے زمانے میں آیا ہے حدلو کے زمانے آیا ہر پیغبر کے زمانے نہیں آیا لیکن اس کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اگر پیغبر کے ذریعے اتمام حجت کی حد تک دعوت پہنچا دی جائے پھر بھی قوم انکار کرتی رہے تو عذاب آئے گا لیکن ہر پیغمبر کے لیے عذاب نہیں آئے گا بس عیشا کا انکار کیا تو عذاب تو نہیں آیا تو ایسا نہیں ہوتا انہوں نے اگلا کوشچن کیا ہے مسٹر عمران نے دہلی سے وین سمن سے نماز بائی ہر سیلف اور at the end of the نماز they turn to each side تعدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ who is he or she addressing in these word please explain دیکھیے اس کو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ گلوب پر جو لوگ بس رہے ہیں اس سائڈ میں یا اس سائڈ میں اگر میں ادھر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ سائڈ کی لے ہوئی ادھر پڑھ رہا ہوں تو ایسا ہوا کیونکہ پورے گلوب میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے میں پیس دیا پانی کو کہہ رہا ہوں پیس دیا سچ مجھے تو اپنے اندر اسپیڈ آف پیس انکلکیٹ کرنے کے لیے کہ جب میں مسجد سے نکلوں باہر تو جو انسان کے بیچ میں نہ ہوں وہ ان کے بیچ میں مجھے پیس کے ساتھ رہوں میں یہ ایک قسم کا پلیج ہے اسی لیے ایک مشہور محدث تھے انہوں نے کہا کہ ہر تدری مسلام ان کا نام تھا ابن اوینا ہر تدری مسلام کیا تم جاتے ہو کہ اسلام کرنا کیا ہے اس کا مطلب ہے انت آمن منی انت آمن منی تم مجھ سے محفوظ ہو تمہاری عزت تمہارے آبرو تمہارا بال مجھ سے محفوظ ہے تو یا جب آپ مسجد سے یہ کہہ کر نکلے تو یہ دوسروں کو اگر آپ پیغام دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو مت میں تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کروں گا کوئی نشست نہیں کریٹ کروں گا کوئی تمہارا نقصان نہیں کروں گا یہ مطلب ہے اس کا یعنی I am a good member of of the society no problem member of society یہ کہہ کر نکلتے یہ اگر سے سمبولک سے سچ میں ہوتا ہے کیونکہ لوگ تو موجود ہے نہیں سامنے سمبولک سے سچ میں ہوتا لیکن اس میں اسپیڈ تو فری ملتی ہے آپ کو یعنی جو اسلام کر رہا ہے اس نے اپنے اسپیڈ اسپرٹ کلکیٹ کی کہ مجھے لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مجھے پیسفل طریقے سے رہنا ہے یہ اگلا کوشچن آیا ہے مسٹر راج ملک کا دہلی سے مانا ایک صاحب نے کہا کہ آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ہم لوگوں کی گردن مار دیتے جیسا کہ ایک آدمی کا قتل کر دیا جس نے رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا نہیں غلط ہے قتل کر دیا کہا تھا کہ اگر دے تو قتل کر دوں لیکن کسی عمر کو یا کسی خلیفہ کو یہ اختیار نہیں کہ جس کو چاہے گردن بڑھ دے اس کا فیصلہ کورس ہوتا ہے خلیفہ نہیں کرتا اس کا اس کو یاد رکھیے کہ جو پنشمنٹ ہے جو وہ خلیفہ کے اختیار میں نہیں ہے وہ صرف کورٹ کے اختیار میں کورٹ میں مقدمہ جائے گا وہاں بحث ہوگی قاضی جب جو فیصلہ دے گا اس کے مطابق پولیس جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی ایسا نہیں کہ اوپر ہوتا جو قدر کرتے رہتے یہ بس صحیح نہیں ہے نہ کبھی انہوں نے ایسا کیا ایسا نہیں کہ قدر کیا انہوں نے ہمیں اگلا سوال آیا ہے محمد ابرار صاحب کا الہ آباد سے مولانا اگر لائف پارٹنر ہم مزاج نہ ہو اور ہمارے اسپرچل فوڈ کو گین کرنے میں ہمارا ساتھ نہ دے اور جب ہم ریلیونٹ ٹاک کریں وہ ان ریلیونٹ ٹاک کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے مشن میں ڈسٹربینس ہوتا ہے نہیں دیکھیے بات صحیح نہیں ہے ہر عورت ہر برد اللہ کے پیدا کی ہوئی ہے ایسا نہیں کسی کو شتا نے پیدا کیا کسی کو خدا نے پیدا کیا تو آپ جس درجے میں آپ کا ساتھی آپ کے آپ سے موافقت کر رہا ہے اس پر شکر کیجیے اگر کمی ہے تو اس کے لیے کوشش کیجیے دعا کیجیے کوشش کیجیے ایسا نہیں ہے کہ وہ بس وہ ساتھی آپ کا بگڑا ہے بگڑ ہی رہے گا ایسا نہیں اپنی کمی کو دریافت کیجیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی کمی ہو جسے آپ جھیل دیتے ہو غصہ ہوتے ہو سختی سے بات کرتے ہو تو ریئیکشن آتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے میں اس کو نہیں مانتا کہ کوئی عورت یا مرد پیداشی طور برے ہیں میں اس کو نہیں مانتا اور اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے دہلی سے مولانا صاحب yesterday when earthquake came I saw many people running out of their house to save their life but but when it was all over they went back to normal within minutes despite hundred of people dying in the neighbouring country Maulana صاحب how come man has become so that it took it barely them minutes few forget everything? Everything وہی ہے کہ جو میں ارض کیا کہ سبق نہیں ریلیٹو واقعات سے جسے میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کل بیٹھا ہوا تھا ماریا سے میں کچھ لکھوا رہا تھا تو ہلنے لگا سے تو ماریا نے کہا تو یہ تو ارتھ کوئک ہے تو میں نے کہا ہائی تو ارتھ کوئک ہے تو کہا جاتا ہے جلدی بھاگو باہر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ارتھ کوئک ہو جلدی باہر بھاگو کیونکہ چھت گر پڑے گی اس میں آدمی بڑھ جاتا ہے لیکن میں ایک دم اپنی کوشش چپک گیا کیوں میں سوچا کہ یہاں بھی میں اس کی زد میں ہوں وہاں بھی اس کی زد میں ہوں یہاں اگر چھت گرنے کا ڈر ہے تو وہاں زمین پھٹنے کا ڈر ہے تو میں دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا بجا بھاگنے کے میں دعا کرتا رہا تو لوگوں کے اندر چونکہ صحیح ذہن نہیں ہے صحیح مزاج نہیں ہے تو ایسی کرتے ہیں وہ کیا جائے کسی نے ان کو بتایا نہیں بتانے والے تو جاتے ہیں بتاتے ہیں صاحب وہ عذاب آیا ان کے اوپر حالانکہ بالکل غلط بات یہ عذاب کہہ کر کے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جہاں آیا ہے اس سے متعلق کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ وارننگ کے بنے میں نے کے بارے میں تو آپ اس کو جرنلائز کریں گے اپنے لیے بھی لیں گے مجھے پتا ہے کہ انڈیا میں کچھ انڈیا میں ہر جگہ ایسی کچھ دینی جماعتیں ہیں جو دھر سے کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب آیا یہ بہت غلط طریقہ ہے عذاب کہہ کر کے آپ نے اس کو دوسرے کے اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے جب آپ اس کو کہیں گے وارننگ یا تب بھی تو شریک کر لیں گے آپ کہ مجھے بھی اس سے سبق لینا ہے تو لوگوں کو ذہنی نہیں بنائے گا صحیح تو کیا مانا کل جو آیا اس کے بارے میں رات کو ایک رپورٹ آئی تھی کہ یہ ارچکوٹ جو تھا اٹ واز ڈیو بٹ اس سے ایک بہت بڑا ارچکوٹ آنا ابھی بھی ڈیو ہے which is going to be thirty time stronger than this one and man is not prepared for it صحیح ہے اب کیا کیا جاگے تو اللہ کے اختیار میں ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں صرف دعا کر سکتے ہیں انسان کا اس معاملے میں کوئی بس نہیں ہے اب تو ہے ایسی چیز ہے کہ اس کا اٹیک انڈیٹل ہوتا ہے ایک طرفہ اٹیک ہوتا ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں تو ہمارے پاس کیا ہے صرف دعا کرنا صرف دعا کرنا جیسے کل میں بالکل سے چپک گیا اور میں دعا کرنے لگا کیونکہ میں نے سوچا کہ میں ہیلپ لیس ہوں یہاں رہوں تب بھی اس کی زد میں ہوں باہر جاؤں تب بھی اس کی زد میں ہوں میرے اگلا سوال آیا ہے مسٹر راج ملک کا ڈیلی سے مولانا ہمارے ایک ہندو دوست کہہ رہے تھے کہ کعبہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیتے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچے دل سے درشن کرنا چاہتے ہیں دیکھیے اس سے پہلے میں نے بات بتائی ہے کہ شروع میں ایسا نہیں تھا شروع میں ہر ایک واج آتا تھا لیکن ہوا یہ کہ کوئی آیا ہوا تو اس نے لوگوں کو بت پرستی کے بعد شروع کر دی کیا ہاں، بت بھی ہونا چاہیے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہاں ایک بت رکھ دیا گیا لوگ تھوڑا اس کے اس کے انفلوئنس ہو گئے یہاں کے ہوتے ہوتے تین سو ساٹھ بت اس میں ہو گئے رسول کے زمانے میں تین سو ساٹھ بت اس کا اندر رکھے ہوئے تھے تب یہ ایسا ہوا کہ بند کر دیا گیا کہ یہاں پر کوئی بت پرست داخل نہیں ہوگا کہ مشرق داخل نہیں ہوگا اس تجربے کے بنا پر کہ لوگ اتنے زیادہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ نہیں کہ جا کے وہاں دیکھیں اور چلے آئیں وہاں وہ چاہیں کہ بدھ بھی دیں ہونے سے پہلے نہیں تھا یہ مطلب اول دن سے ایسا نہیں تھا یہ بات کو ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوائٹ ریزنیبل یہ بات ہے کیا آگے بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے کیونکہ لوگ تو بہت انسینسیئر ہوتے ہیں لوگوں میں میں نے پایا سب سے کم جو چیز سنسیئرٹی تو اب کیا کیا جائے وہ ایک توحید کا گھر ہے صرف اللہ واحد کی عبادت کا مرکز ہے تو اس کو باہر بچانا پڑے گا وہ کوئی ٹورسٹ سینٹر تو ہے نہیں ٹورسٹ سینٹر میں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ٹورسٹ سینٹر میں جو بھی چاہے جائے وہاں کوئی بھی بات ہے کیا کرے ٹھیک وہ تو ونس آف گاڈ کا سینٹر ہے وہ تو کیسے برداشت کیا جائے گا وہاں اس کو جبکہ تجربہ یہ ہے کہ انسان انسینسیئر ہے وہاں یہ سفر کرا کرتا رہا کے ہمارا یہ اگلا کوشچن کیا ہے مسٹر خان نے انہوں نے اپنی لوکیشن مینشن نہیں کی ہے ہمارا صاحب the non Muslim who are doing good things in society and are also doing the تسکیا what will happen to them دیکھیے یہ انہیں کی بات نہیں ہے مسلمان اپنے سیف سائڈ پہ سمجھتا ہے کوئی سیف سائڈ میں نہیں ہے یہ اللہ کے علم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا رسول اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا مائی فولی بھی بڑا بے کو مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا تو مسلمان عام طور پہ سوچتے کہ ہم تو سیف سائڈ پہ سیف سائڈ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں یہ اللہ کے ڈومین کی بات ہے کہ وہ کس کے لیے کیا فیصلہ کرے کیونکہ وہ دل کا حال جانتا ہے اور اس کا تعلق دل دل سے دل میں انسان کیسا ہے اس پر یعنی انٹینشن کیسی ہے اس کی اس سے اس کا فیصلہ ہوگا تو بس یہ سوال جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن یہ سوال ریلیونٹ سوال ہے وہ کسی کے بارے میں یہ بات آ سکتی ہے چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو کہ کیا میرا انجام ہوگا وہاں جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کیا انجام ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے تو آپ نے مسلمان کیسے عقیدہ بنا لیا کہ ہم سیف سائڈ میں کیسے رائٹ ہے ان کو کہ یہ عقیدہ بنائیں وی لائن سیشن ناؤ